حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کا تذکرہ ہوا تو حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی بات کہی جب وہ گھر واپس گئے تو ان کے قوم کا ایک آدمی ان کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی پایا ہے حضرت عاصم کہنے لگے میں اس مصیبت میں اپنے اس قول کی وجہ سے مبتلا ہوا ہوں وہ شخص کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو شخص کے بارے میں بتایا جس کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا وہ شخص یعنی شکایت کو نندا زرد رنگ کا تھوڑے گوشت کے بارے میں اس اس کا دعویٰ تھا کہ اسے نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا ہے وہ شخص گندبی رنگ کا موٹی پنڈلیوں والا اور زیادہ گوشت والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ صورتحال واضح فرما دینا چنانچہ اس عورت نے اس شخص کے مشابہ بچہ جنا جس کے بارے میں اس کے خاون نے کہا تھا کہ میں نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ حالت زنا میں دیکھا ہے خیر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ان کے درمیان لعان کروا دیا تھا مجلس میں موجود ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کیا یہ وہی عورت تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو گواہوں کے بغیر رجم کرتا تو اس عورت کو کرتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں وہ ایک دوسری عورت تھی جو مسلمان ہونے کے باوجود بدکاری میں مشہور تھی مگر گواہ نہیں ملتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو